بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب واشهد ان لا لا اله الا الله وحده شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى الصحاب واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد معزز ناظرین قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں اور ماں اور بہنوں آپ کے سامنے ہر پیر یعنی ہر سوموار کو بدعات کا تذکرہ پھر اس کا پوسٹ مارٹم اور اس کی تردید کتاب و سنت کی روشنی میں کی جاتی ہے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قبروں کے پاس سلاد پڑھنا بدعت ہے حرام ہے ناجائز ہے اس موضوع پر آج ہماری ان شاء اللہ عزیز گفتگو ہوگی قبروں کے پاس نماز پڑھنے کی تین صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ انسان قبر والے کے لیے نماز پڑھے یہ تو حرام تو ہے ہی ہے یہ شرک اکبر بھی ہے بڑا شرک ہے کیونکہ نماز ایک عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے روا اور جائز نہیں ہے جیسے سجدہ اور رکوع صرف اللہ کے لیے ایسے نماز بھی صرف اللہ کے لیے جیسے قربانی صرف اللہ کے لیے نظو نیا صرف اللہ کے لیے اسی طریقے سے نماز بھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے الن ان وہ و وہ و محیا وہ مماتی للہ رب العالمین اللہ شریک اللہ عبدالقمر و انا اول المسلمین آپ فرما دیجئے میری نماز میرا مرنا میرا جینا میرے سارے مراسم عبادت اور زندگی اللہ کے لیے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا اللہ رب العامین کا فرما بردار اور متی ہوں اللہ فرماتا فصل لل ہر اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے تو تمام عبادات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عماخلاق خلق علیہ صلی اللہ علیہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لہذا یہ ایک عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے یہ شرک اکبر ہے بڑا شرک ہے یہ ایسا شرک ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی اگر انسان توبہ کیے بغیر مر جائے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ان اللہ علیہ فروش بھی وہ یغ فرو مادون ادا علی کلم اللہ شرک نہیں معاف کرے گا شرک کے علاوہ جو کمتر گناہ ہیں چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے اور یہ بڑا شرک ہے اسے مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا لہذا اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھتا ہے قبر والے کے لیے فرشتوں کے لیے نبی کے لیے رسول کے لیے یا اس طریقے سے کسی اور ذات اور شخصیت کے لیے تو اللہ رب العامن کے ساتھ بڑے شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے مغفرت نہیں ہے اگر بغیر توبہ کی وہ مر جائیں تو یہ پہلی صورت ہو گئی جسے بڑا شرک کہا گیا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے وہ نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے لیکن قبر پر جا کر کے پڑھتا ہے تو یہ بھی کیا ہے حرام اور ناجائز ہے شرک میں پڑھنے کا ذریعہ اور سبب ہے اس کے ذریعے سے انسان بڑے شرک کے اندر پڑھ سکتا اس لیے بھی شریعت کے اندر حرام اور ناجائز یہود و نصارہ کی روش تھی کفار و مشرقین کی روش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اتخد و قبور امبیائی مساجد اللہ کی لعنت ہو یہودوں پر یہودیوں پر انہوں نے اپ نبی کی قبروں کو مسجد بنا لیا نصارہ پر بھی ہمارے بھی رحمت فرمائی کیونکہ انہوں نے بھی یہ عمل کیا تو یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے یہ کیونکہ قبرستانی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے جیسے کوئی آدمی اللہ ہی کے نام پر ذبح کرے لیکن جا کر کے مندر میں ذبح کرے یا ایسی جگہ جہاں پر شرک ہوتا ہے وہاں جا کر کے ذبح کرے یہ ناجائز اور حرام ہوگا کیونکہ ذبح کرش اللہ کے نام پر کرتا ہے لیکن پھر بھی ایسی جگہ کا انتخاب کر رہا ہے جہاں پر شرک ہوتا ہے اس لیے وہاں پر وہ عمل کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا تو قبرستان یہ عبادت کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ مردے لوگوں کی جگہ ہے جہاں ان کو دفن کیا جاتا ہے اس لیے وہاں جا کر کے عبادت کرنا نماز پڑھنا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے اگر وہ اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو بھی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے یہ بڑے شرک میں پڑھنے کا ذریعہ اور سبب ہے سورج نکلتے وقت سورج ڈوبتے وقت سورج جب کھڑی دوپہر ہو ان تین اوقات میں ہمارے نبی نماز پڑھنے سے منع فرمایا کیونکہ ان اوقات میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے سورج نکلتے اور ڈوبتے وقت تو یہ انسان سوچ سکتا ہے کہ بھئی یہ سورج کے لیے نماز پڑھتا ہے اس لیے وہاں پر نماز پڑھنا یہ کیا ہوگا یہ گویا کہ اس آدمی کے لیے جو قبر میں ہے اس کے لیے نماز کا سبب بن سکتا ہے اور لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ نماز اسی کے لیے پڑھی جا رہی ہے اسی لیے ایسی جگہوں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا جیسے قبرستان میں اذان نہیں دی جاتی ہے کیونکہ وہاں وہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے ایسے ہی قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جائے گی تو اگر اللہ کے لیے انسان پڑھتا ہے لیکن اس کا مقصد صرف کیا ہے اللہ کی رضا ہے لیکن جا کر کے قبرستان پہ پڑھتا ہے قبر پہ جا کے پڑھتا ہے تو یہ بھی حرام اور ناجائز شرک میں پڑھنے کا ذریعہ اور سبب ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنا تو یہ شریعت نے جائز قرار دیا ہے جنازے کی نماز میں رکو اور سجدے نہیں ہوتے کوئی آدمی جس کی جنازے کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اس آدمی کو دفن کر دیا گیا قبر کے اندر تو جا کر کے وہاں پر جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے یا دفن کرنے سے پہلے وہ پہنچ گیا اور ابھی دفن نہیں کیا گیا میت کو اور وہ پہنچ گیا اس کی جنازے کی نماز رہ گئی تھی تو اس آدمی پر جنازے کی نماز وہ پڑھ سکتا ہے اس کی اجازت ہے کیونکہ اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے اور جنازے کی نماز دعا ہے میت کے لیے لہذا اس کی اجازت دی گئی اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل وہ حدیث جو خاتون اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جھاؤ لگاتی تھی جب ان کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے ہمارے نبی کو بتائے بغیر دفن کر دیا جب کچھ دنوں تک آپ ان کو نہیں دیکھا تو آپ نے پوچھا وہ خاتون کہاں ہیں تو لوگوں نے کہا ان کی وفات ہو گئی اور ہم نے ان کو دفن کر دیا تو آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے ان کی خبر بتاؤ آپ کو وہاں لے جایا گیا اور آپ نے جا کر کے وہاں پر جنازے کی نماز پڑھی تدفین کے بعد لہذا جب تدفین کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو دفن کرنے سے پہلے اگر جنازہ یعنی لاش اوپر ہے اور دفن نہیں کیا گیا قبر میں نہیں اتارا گیا تو وہاں بھی انسان جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے اس کا ثبوت ہے کیونکہ اس میں رکو اور سجدے نہیں ہیں لہذا نماز جنازہ کے علاوہ وہ نماز جو رکو اور سجدے والی ہے چاہے وہ فرد نماز ہو یا سنن اور نوافر ہوں یا اور کوئی نماز انسان پڑھے جنازے کی نماز کے علاوہ جیسے عید بقرعید اور نمازیں تو یہ حرام اور ناجائز ہے اور کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے ابو ابو مرسد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ القبور ولا تسلو علیہ قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ہی اس کی طرف رک کر کے سلاد پڑھو یعنی قبر اگر آپ کے سامنے ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں تو اسی صورت میں ادھر رک کر کے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے اگر قبر بہت آگے ہے بیچ میں دیواریں ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے درمیان اور قبر کے درمیان کوئی پردہ یا کوئی دیوار حائل نہیں ہے اور اس کو رک ادھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس صورت میں شریعت کے اندر حرام ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایسے ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ روایت کے اللہ کے سن فرمایا اللہ اردو اللہ مسجد المقبرہ والحمام قبرستان اور حمام کے علاوہ پوری زمین سجدہ گاہ ہے یعنی کہیں بھی انسان نماز پڑھ سکتا لیکن قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتا ایسے حمام میں نماز نہیں پڑھ سکتا ایسے ہی کوڑا کرکٹ کی جگہ وہاں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا عام راستوں میں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا تو قبرستان میں بھی امان بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان کے اندر یعنی جہاں پر قبریں ہیں چاروں طرف سے وہاں پر کہیں پر بھی انسان جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا قبرستان کے احاطے میں وہاں پر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تیسری حدیث کیا ہے انس واری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاحت بین القبور قبروں کے درمیان صلاح پڑھنے سے مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ صحیح حدیث ہے قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے یعنی قبرستان میں دائیں طرف قبر ہو بائیں طرف قبر ہو آگے پیچھے قبر ہو اس میں آپ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں اج آلوفی بیوت کم منسلاتی کم ولا تخذہ قبورا اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور انہیں قبریں نہ بناؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو انہیں قبریں نہ بناؤ یعنی گھر یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے قبر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے اس لیے قبر پر نماز پڑھنا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز یعنی اور ایک حدیث میں آپ سے مسلم کی روایت اللہ بیوتکم قبورہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ یہ ساری حدیثوں کو جمع کرنے سے جو معلوم پڑتا ہو یہ کہ قبرستان قبر خواہ آگے ہو یا پیچھے دائیں ہو یا بائیں ہر صورت میں قبرستان میں سلاد پڑھنا منع ہے یہی ام اربا اور دیگر ام کرام رحم اللہ کا مسلک اور مذہب ہے اور اس بات کو بڑی اصراعت کے ساتھ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الساجد منی تحاد القبور مساجد کے اندر بیان کیا ہے جو بڑی ہی معرکت العرا اور بڑی ہی مشہور و معروف کتاب ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے تو قبرستان کے اندر چاہے قبر آگے ہو یا پیچھے ہو کسی بھی صورت میں وہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ایسا نہیں کہ اگر قبر آگے ہے تو بھی جائز نہیں ہے قبر چاہے آپ کے پیچھے ہو چاہے دائیں اور بائیں ہو کسی طرف بھی ہو اس لیے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا قبرستان اور اس طریقے سے فرمایا کہ بین القبور قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور ایک حدیث میں آفرمایا کہ قبروں کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھو تو ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں بھی قبر ہے وہاں پر نماز پڑھنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبرستان میں سلاد پڑھنا ناجائز ہے جو قبرستان میں سلاد پڑھے گا اسے دہرانا ہوگا اس کی نماز جائز نہیں ہوگی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ان کا قول ہے تو معلوم یہ ہوا کہ قبروں کے پاس سلاد پڑھنا یہ شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہے اگر اسی آدمی کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے تو شرک ہے اور اگر اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے لیکن وہاں جا کر کے نماز پڑھی جاتی ہے تو شرک کا ذریعہ اور سبب ہے اور اسلام کے اندر وہ تمام راستے جو انسان کو شرک کے اندر لے کر کے جائیں ان تمام راستوں کو منع کر دیا گیا ہے انہیں میں سے یہ بھی ہے کہ قبروں کے پاس سلاد پڑھنا اسلام کے اندر حرام و ناجائز اور بدعت ہے اور ام کرام نے علماء نے اس سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید خالص پر قائم رکھے اور اللہ ابرامین ہمیں ہر طرح کی شرک اور بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے امین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ و اجمعین وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ